آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا سوئے دشتوں دمن تاری کے سائبا تو چلا ہی کہاں چھوڑ کر گل سیتا سوئے دشت و دمن تاری کے سائبہ تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گل سیتا کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں جدھر ہے رواں خارے ہیں بس وہاں آج کے نوجواں سن لے میری فوغا آج کے نوجواں سن لے میری فوغا آج کے نوجواں سن لے میری فوغا بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے مجھے حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے مجھے حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان شاہ آج کے نوجاوا سن لے میری فوا آج کے نوجاوا سن لے میری فوا آج کے نوجاوا سن لے میری فوا تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہی کیوں تجھ کو ہر ملے گا نہ اس میں سکوں تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہی تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنوں تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنوں ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں آج کہنا نوجاوا سن لے میری فوغا آج کے نوجاوا سن لے میری فوغا آج کے نوجاوا سن لے میری فوغا تو جو ساما کرتا ہی کل کے لیے یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے تو جو ساما کرتا ہی کل کے لیے یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے یا فقط پیاس اور میں حرو آج کے نوجاوا سن لے میری فوغا آج کے نوجاوا سن لے میری فوغا آج کے نوجاوا سن لے میری فوغا میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں موت کا وقت لیکن مقرر نہیں میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں موت کا وقت لیکن مقرر نہیں دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائبہ آج کے نوجوان سن لے میری فوا آج آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوا سن لے میری فوغا اونچے اونچے میں جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ اونچے اونچے میں جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا وقت ٹی وی بھی پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں وقت ٹی وی بھی پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسماں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا میں نے مانا کے گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش میں نے معنی کے گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے کہ سن لے میری فوغا آج کے کہ سن لے میری فوغا تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے تخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے تخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے نظر رحمت سے وہ شخص میں حروم ہے نظر رحمت سے وہ شخص میں حروم ہے جس کے تخنے رہے پائی سے نہا آج کے نوجوا سن لے میری فوا آج کے نوجوا سن لے میری فوا آج کے نوجوا سن لے میری فوا داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روزے محشر یہ آقا نے پوچھا اگر داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روزے محشر یہ آقا نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جوابن بتا تو وہاں آج کے کے نوجوان سن لے میری فغا آج کے نوجوان سن لے میری فغا آج کے نوجوان سن لے میری فغا تو جو حیلا بناتا ہے حالات کا میں تو قائل نہیں ان خیالات کا تو جو حیلا بناتا ہے حالات کا میں تو قائل نہیں ان خیالات کا تجھ کو شاید کہ ہے علم اس بات کا اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نو سن لے میری فوا آج کے نو سن لے میری فو کرتا دنیا کی ہر بات میں پہلے ہے دین کی بات آئے تو نہ اہل ہے کرتا دنیا کی ہر بات میں پہلے ہے دین کی بات آئے تو نہ اہل ہے کار دنیا تیرے واسطے سہلے ہے اتباع شریعت ہے بار گرا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوا آج کے سن لے میری فوا یہ بجا ہے کہ ابلیس مردود ہے وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے ہے یہ بجا کہ ابلیس مردود ہے وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے اور تیرے پاس تو عقل موجود ہے تیرے اندر ہے درا کے سودو زیا آج کے نوجوان سن میری فوا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجواں سن لے میری فوغا تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ ترک کر اب تو تجویز خود ساختہ تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ ترک کر اب تو تجویز خود ساختہ تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ تجھ کو بننا تھا اسلام اسلام کا پاس آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شید آئی ہے امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شید آئی ہے تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیروں کا ماں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نو سن لے میری فوغا آج کے نو سن لے میری فوغا راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر زیست کا رخ بدلنے کی کوشش تو کر راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر زیست کا رخ بدلنے کی کوشش تو کر گر رہا ہے سنبھلنے کی کوشش تو کر تیری محنت نہیں جائے گی رائے گا آج کے نوجوان سن لے میری فوا آج کے نوجا سن لے میری فوغا آج کے نوجا سن لے میری فوغا میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل نفس و شیطان کے جال سے اب نکل میں بتاؤں تیری خستہ حالی کا حل نفس و شیطان کے جال سے اب نکل چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل لطف دونوں جہانوں کا پائے جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجواں سن لے میری فوغا آج کے نوجواں سن لے میری فوغا تو میری مان لے کجروی چھوڑ دے تو میری مان لے کجروی چھوڑ دے یہ جو پیمانہ غفلت کہیں توڑ دے تو میری مان لے کجروی چھوڑ دے یہ جو پیمانہ غفلت کہیں توڑ دے اب اثر زندگانی کا رخ موڑ دے اب ہو تیری جبی واقف آستا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان سن لے میری فوغا آج کے نوجوان لے میری فوغا